يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بندوں پر افسوس کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی بستیاں ہم نے غارت کر دی ہیں جو ان کی طرف واپس نہیں لوٹتے اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی ان کے لیے ایک نشانی خشک مردہ زمین ہے جس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں جس سے اناج نکالتے ہیں جس میں سے وہ کھاتے ہیں اور ہم اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں جن میں ہم چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے نہیں بنایا پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والوں پر حسرت و افسوس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں پر حسرت و افسوس ہے بندے کل اپنے اوپر کیسے نادم ہوں گے وہ بار بار کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے تو خود اپنا برا کیا بعض قراتوں میں یہ حسرت العباد اعلی انفسیہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن عذابوں کو دیکھ کر ہاتھ ملیں گے کہ انہوں نے کیوں رسولوں کو جھٹلایا اور کیوں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کیا دنیا میں تو ان کا یہ حال تھا کہ جب کبھی جو رسول آیا انہوں نے بلا تعمل جھٹلایا اور دل کھول کر ان کی بے ادبی اور توہین کی وہ اگر یہاں تعمل کرتے تو سمجھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے پیغمبروں کی نہ مانی تھی وہ غارت و برباد کر دیے گئے ان کی بھوسی اڑا دی گئی ایک بھی تو ان میں سے نہ بچ سکا نہ اس دار آخرت سے کوئی واپس پلٹا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو دہریے تھے جن کا خیال تھا کہ یوں ہی دنیا میں مرتے جیتے چلے جائیں گے لوٹ لوٹ کر اس دنیا میں آئیں گے تمام گزرے ہوئے موجود اور آنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے اور وہاں ہر ہر بھلائی اور برائی کا بدلہ پائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو گیارہ میں فرمایا وہ ان کلفی رب یعنی ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ آپ کے رب اے نبی عطا فرمائیں گے ایک قرات میں لمحہ ہے تو ان اس بات کے لیے ہوگا اور لمحہ پڑھنے کے وقت ان نافیہ ہوگا اور لمحہ معنی میں اللہ کے ہوگا تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ نہیں ہے سب مگر یہ کہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر شدہ ہیں دوسری قرآت پر بھی مطلب یہی رہے گا وہ اللہ سبحان و تعالیٰ عالم اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک عظیم نشانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے وجود پر اور میری زبردست قدرت پر اور مردوں کو زندگی دینے پر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مردہ زمین جو بنجر خشک پڑی ہوتی ہے جس میں کوئی رویدگی تازگی ہری اول اور گھاس وغیرہ نہیں ہوتی میں اس پر آسمان سے پانی برساتا ہوں اور وہ مردہ زمین جی اٹھتی ہے لہلہانے لگتی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگ جاتا ہے اور قسم قسم کے پھل پھول وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے اناج پیدا کر دیتے ہیں بعض کو تو تم اے انسانوں کھاتے ہو اور بعض تمہارے جانور کھاتے ہیں ہم اس میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات وغیرہ تیار کر دیتے ہیں نہریں جاری کر دیتے ہیں جو باغوں اور کھیتوں کو سیراب سر سبز و شاداب کرتی رہتی ہیں یہ سب اس لیے کہ ان درختوں کے میوے دنیا کھائے کھیتوں اور باغات سے نفع حاصل کرے اور حاجتیں پوری کرے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں کسی کے بس اور اختیار میں یہ نہیں تمہارے ہاتھوں کی پیدا کردہ چیزیں نہیں نہ تم میں ان کو اگانے کی طاقت نہ تم میں ان کو بچانے کی قدرت نہ ان کو پکانے اور تیار کرنے کا تمہیں اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہیں اور اللہ ہی کی یہ مہربانی ہے اور اللہ کے احسان کے ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو شکر گزاری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا ان گنت نعمتیں اپنے پاس ہوتے ہوئے اللہ کا احسان نہیں مانتے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باغات کے پھل جو کھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا یہ پاتے ہیں چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں و مما عاملت ہو ہے پاک و برتر اور تمام نقصانات سے بری وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کی پیداوار کو اور خود تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور مختلف قسم کی مخلوق کے جوڑے بنائے ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ داریات کی آیت نمبر ایک سو انچاس میں فرمایا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو